حضرت قعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے مسجد میں حضرت عبداللہ بن ابو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے اپنے قرض کی واپسی کا تقاضا کیا ان کی آوازیں بلند ہو گئیں حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں ان کی آوازیں سن لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کر ان کے پاس تشریف لائے اور حضرت قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں آپ نے فرمایا اپنے میں سے اتنا معاف کر دو اور ہاتھ سے نصف کا اشارہ کیا یعنی آدھا قرض چھوڑ دو انہوں نے کہا میں نے معاف کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ابو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اٹھو اس کا قرض ادا کرو سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار چار سو انتیس